کہ اب میری نگاہوں میں ججتا مل میں جچتا نہیں کوئی کیونکہ جیسے میرے سرکار گئے ایسا نہیں کو سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہیں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 کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سارے چمکیلے اجنوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ارے جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی مانگنے والے ہم کو تو یوں چاہیے اور مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو من چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جیسے میرے سنکارے مو چاہیے ہانا کے دینے کو ہاتھ چاہیے دینے کو ہاتھ چاہیے لیکن قربان جاؤں سیدی آلہ حضرت کے کہتے ہیں دینے کو مو چاہیے کیا مطلب ارے مو بھی تو ایسا چاہیے نا کہ جس کے مو سے نکل جائے ہو جا تو ہو جائے جیسے میرے سرکار ہے باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد چیز ہے ارے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار میں بولو ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار گئے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام آپ نے کہنا ہے لاکھوں سلام ارے جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام جن سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود اونچی پینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جس سمت عبر کرم چھا گیا رخ کی در ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی تم میں تم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ پے سلام جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نزدیک سننے والے وہ کان حضور دور سے بھی سنتے ہیں حضور قریب سے بھی سنتے ہیں پکارو یا رسول اللہ پکارو پکارو یا رسول دور نزدیک کے سننے والے وہ کان نے لال کرامت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی کھلے خدسی کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام لیلہ مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام جیسے میرے سرکار گئے بولو ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار گئے کلام الہی میں شمس و دوحا تیرے چہرہ اے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظلف دو ذاتی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش داری تیرا محرم راز ہے روح امی تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امی تو ہی سرور ہر دو سراد شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمی نہیں کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالی کے حسن و ادا کی قسم وہ خدا نے یہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہروں و بقا کی قسم جیسے میرے سرکار ہے کوئی ایسا نہیں کوئی بھی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ ہو ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی دیکھو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا حضور نہ ہوتے ہم بھی نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی شمس و قمر نہ ہوتے بر نہ ہوتے تر نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا میں سب سے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن دفن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و پلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں میں دلہن سزائے نحل پہ ایسے مینن یہ امن و اما تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سہر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم داما تمہارے لیے دیے نہ روح امی نہ عرش بانی نہ لوح موبی کوئی بھی کہیں ہی خبر ہی نہیں جو رمز خولی ازل کی نیہا تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہانے نے دیے تمہارے دیے ہیں یہ اکرمیاں تمہارے لیے صحاب کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاپ سیے یہ سترے بادا تمہارے لیے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چھپے گئے ہوئے تر کو سر دیا یہ و تماتا تمہارے لیے جیسے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تمہیں ہاتھی میں برایا تمہیں قاسی میں عطایا تمہیں بتایا خطایا تمہیں دافع بلایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی آیا سا کون آیا کماری پاک مریم وہ نفخ تو فیغ قادم ہے عجب نشان آزم مگر آمن حق جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا یہی بولے صدرہ والے جمرے جہاں کے کھال سب مانے چھان ڈالے تیرے پائے کا نام پاک تجھے یک بنایا تجھے اکلے یک بنایا جیسے تیرے سرکار گئے تیرے او ساپ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئی ہزار کام لیا میں نے خوش بیان سے ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے بس رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں جیسے میرے سرکار ہے وہ ہسی آنکھ دیکھا نہیں کوئی تو ہنسی دیکھا نہیں شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی نہیں کوئی شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی نہیں کوئی شان لطافت ہے کہ سر پہ نظر ادب سے اے پہ نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے کیونکہ یہ گنبد خزرا ہے تماشا بیٹھے اور عشق عشق والوں میں کی بات کی جائے تو لطف دیتی ہے ایک دن آسمان نے زمین سے کہا ہے زمین سن مجھ پر سورج ہے مجھ پر چاند ہے مجھ پر تارے ہیں ہیں زمین نے سنا سن کر کہا ہے آسمان سن تجھ پر سورج ہے سہی تجھ پر چاند ہے سہی تجھ پر تارے ہیں سہی لیکن سن اے آسمان مجھ پر مدینہ ہے مجھ پر مدینہ ہے زمین نے وہ جواب دیا ایسا تانا دیا کہ آسمان کی کمر جھک گئی فرماتے ہیں خم ہو گئی پشتے فلک اس تان زمین سے کہ سن ہم پہ مدینہ ہے دباو ہمارا اعزاز یہ حاصل گئے تو حاصل ہے زمین کو کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے سر اگرچہ اس ہاتھوں میں پرچم نہیں تو کیا ہوا اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اسے پرچم بنا لو اور مل کے کہو جیسے میرے سر کار گئے نہیں کوئی جیسے میرے سرکار